لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پر غیر ملکی دباؤ بہت زیادہ ہے ہم نے کہا موت پہ بیٹھ کر لو سارا دباؤ ختم ہو جائے گا تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو تم تو بڑی طاقت میں ہو پھر بھی ایک گورا آ جائے تمہیں ڈرا کے چلا جاتا ہے دھمکا کے چلا جاتا ہے میری رہائی کے بعد مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے میں نے کہا بھائی تم تو ہمارے پاکستانی ہو ہمیں کیوں پکڑتے ہو کہتے ہیں ذرا غیر ملکی دباؤ ہے اس وقت مجھے پھر کندہار یاد آ گیا جب میں نیچے اترا طالبان کے ایک اہلکار نے مجھے گلے سے لگایا خوش آمدید کہہ کے گاڑی میں بٹھایا میں نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ کیا انڈیا کا وہ تیارہ چھوٹ گیا ہے جس طیارے کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا انہوں نے کہا وہ بڑے زدی لوگ ہیں ان سے یہ طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم ادھر طیارہ چھوڑو ادھر ہم تمہارے قیدی چھوڑیں گے انہوں نے کہا نہیں پہلے قیدی یہاں آئیں گے ہمارا ایک نمائندہ ان ان سے سے ملے گا گا پوچھے پھر چھوٹے گا میں نے کہا ربا تو قادر ہے انڈیا کی انڈیا کی آبادی ایک کروڑ ہے انڈیا کی فوجوں کی تعداد سولہ لاکھ ہے انڈیا کی آرمی اور اس کی دوسری تمام فورسز کو ملا کر ان کی تعداد بیس لاکھ ہے انڈیا کے پاس ایٹ ایٹم بم ہے پرتھوی میزائل ہے انڈیا کے پاس اگنی میزائل ہے انڈیا کے پاس ترشول میزائل ہے انڈیا کے پاس بی ایس ایف ہے انڈیا کے پاس بلیک ٹائگر ہے انڈیا کے پاس فائٹر تیارے ہیں انڈیا کے تین سیار سے آسمان کے اوپر چلتے ہیں زمین پہ فوجی نگرانی کرتے ہیں انڈیا کی بحریہ پاکستان سے گیارہ گنا بڑی ہے ان کی آرمی پاکستان سے بڑی ہے ان کی نیوی پاکستان سے بڑی ہے ان کی فضائیہ پاکستان سے زیادہ بڑی ہے ان کے ایک ایک صوبے کی آبادی بارہ کروڑ چودہ کروڑ ہے اتنا بڑا ملک ہے اور یہ پانچ کمزور سے نوجوان ہے ان کے سامنے جھکا پڑا ہے میں نے پوچھا وجہ کیا ہے انہوں نے کہا جب بھی وائرلیس پہ بات ہوتی ہے ہم ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹو ذرا تم پیچھے اپنے موقف کو ٹھنڈا کرو وہ کہتے ہیں ہم نے پانچ بار اللہ کی ہاں یہ آج کیا ہے کہ اللہ مر جائیں گے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے موت پہ بیٹھ کی ہے ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے چنانچہ انڈیا پہلے ہمارے آدمی چھوڑے گا ہمیں بٹھا دیا گیا ان میں سے ایک نکاح اوڑھ کے آیا آ کے مجھے دیکھا نام پوچھا پہچانا کہا آپ کو کوئی انجیکشن تو نہیں دیا کوئی دوائی تو نہیں دی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے رو رہا تھا جذبات کی وجہ سے کہا ہم تو ترس گئے تھے صرف آواز سنی تھی دیکھنا چاہتے تھے آج اللہ نے دکھایا آپ وہی ہے نا آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا میں رونے لگا میں نے کہا یار جہاز تو ابھی کھڑا ہوا ہے باقی ساتھی بھی چھڑا لو کہا نہیں اب تو معاہدہ ہو چکا ہے آپ تین ہی چھوٹیں گے مگر جس رب نے آپ تین کو چھڑایا وہ رب زندہ ہے اور زندہ رہے گا